اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہیں پاکیز کی ادا کی ہے اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے